حج اور جہاد میں مناسبت حج اسلام کے محکم اور قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے یہ زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں اور سال میں ایک مرتبہ ادا ہوتا ہے جس مسلمان کا حج قبول ہو جائے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں حج کے اس فریضے کی جہاد کے فریضے کے ساتھ بہت مشابہت ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے تفصیل سے بیان فرمایا ہے جہاد کی طرح حج میں بھی ہجرت ہے جہاد کی طرح حج میں بھی مال کی قربانی ہے جہاد کی طرح حج میں بھی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ ہے جہاد کی طرح حج میں بھی دشمنوں کو مارنا ہے جہاد کی طرح حج میں بھی خون بہانا ہے جہاد کی طرح حج میں بھی محبوب کی خاطر سب کو چھوڑنا ہے اور بھی بہت سی مشابہتیں ان دونوں فریضوں کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ جہاد نے حج کا راستہ صاف کیا کعبۃ اللہ مشرقوں کے قبضے میں تھا جہاد نے اسے آزاد کرایا تب حج فرض ہوا اور اس کا راستہ صاف ہوا اور پھر حج نے جہاد کو ترقی دی مسلمانوں کے خلفاء حج میں حاضر ہوتے تھے اور حج کے فوراً بعد اسلامی لشکروں کو ترتیب دے کر دنیا بھر کے محاذوں کی طرف بھیجتے تھے ابھی کچھ عرصہ پہلے مجاہدین کے ایک امام شیخ احمد یاسین شہید رحمۃ اللہ علیہ حج کے موقع پر مینا میں ایک بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے اس منظر نے حج اور جہاد کا پرانا اور لازوال تعلق تازہ کر دیا